وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ No. جی جي خفی خفيفة بسم اللہ الرحمن الرحیم المرسل الخفی You can see it, but تعريفه لغة المرسل لغتا اسم مفعول من الإرسال کہ مرسل لغت میں کہتے ہیں اس میں مفرول ہے لغتن کی جو تعریف ہو رہی ہے کہ ارسال سے اس میں مفرول کا سیوا ہے بیمانہ الاطلاق ارسال کہتے ہیں اطلاق کرنے کو اب ہمیں کیونکہ ہم اگر عربی دان ہوتے تو ہم ارسال کا مطلب اطلاق سے سمجھ لیتے لیکن ہمیں تو اطلاق کا بھی مطلب معلوم کرنا پڑے گا اگرچہ الحمد للہ آتا ہوگا لیکن ویسے رہا ہوں ارسال بھی چھوڑ دینے کو اطلاق بھی چھوڑ دینے کو کہتے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا تو سمجھانے کے لیے انہوں نے ارسال کو اطلاق سے کر دیا تو چھوڑ دینا رسی چھوڑ دینا ویسے چھوڑ دینا مور شلا گویا کے اسناد کو چھوڑ دیتا ہے کہیں نہ کہیں کسی موقع پر سنت کو آ کر چھوڑ دیتا ہے اس رسی کو آگے تک نہیں لے کر چلتا ولم یسل اور اس کو ملاتا نہیں ہے اور خفی کس سے المرسل اور ہم نے سمجھ لیا کہ وہ وہ جو متصل نہ ہو وفیو جد الجلی خفی کہتے ہیں جلی کی ضد جلی کہتے ہیں بہت واضح ہونا خفی کہتے ہیں چھپا ہوا لیکن حاضر غیر ظاہر کیونکہ یہ یہ نور جو ارسال کی ہے یہ غیر ظاہر ہوتی ہے ظاہر نہیں ہوتی سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی الا بالبحث تو وہ نہیں معلوم ہو پاتی جب تک غور و خوض اس کے اندر نہ کیا جائے اصطلاحی عام من لطیہ روایت کرنے والا روایت کرتا ہے اس سے کہ لقیہ جس سے اس نے ملاقات کی ہے او آسارہ ہوں یا اس کا زمانہ پایا ہے ماں اس بات کو روایت کر رہا ہوتا ہے یروی کا بقول ماں بن رہا ہے کہ لم اسمین جو اس نے سنی نہیں ہے اس سے ملاقات کی ہے زمانہ بھی پایا ہے لیکن وہ روایت اس سے نہیں سنی ہوئی اس نے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے بلفظ لفظ ایسے لفظ کے ساتھ یا وغیرہ کہ جس سے سماع یا سماع سے ملتے جلتے کسی چیز کا استعمال ہوتا ہے قالا جیسے کہہ دیتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اب جب میں کہوں کہ فلاں نے یہ کہا تو اس سے یہ ظاہر تو نہیں ہوتا کہ میں نے سنا اور پھر میں اس کی بات کو نقل کر رہا ہوں یا کسی نے سنا تھا اور میں اس کی بات کو نقل کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس نے فلاں چیز کہی مثال اس کی مارواہ ابن ماجہ من طریق عمر بن عمر عمر بن عمر بن عبد العزیز عن عقبہ بن عامر مرفوعا رحمه الله حارس الحرسی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حارس الحرس کے اوپر حرس کہتے ہیں حفاظت کرنے والا حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرنے والا یعنی جو لشکر ہوتا ہے وہ اسلام کے چوکیدار ہوتے ہیں تو جو ان کی پھر حفاظت کر رہا ہو جو خود چوکیدار ہیں اسلام کے پہرے دار ہیں محافظ ہیں اب جب وہ سو رہے ہیں اس جماعت کی جو کچھ لوگ آگے پھر رات کو ان کی حفاظت یا چوکیداری کر رہے ہوں گے اسے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں اچھا اب یہ جو ساری حدیث ہے جس میں عمر بن عبد العزیز عن اقبا بن عامر ہے تو کہتے ہیں کہ ان عمر لم یلقا اقبا عمر تو اقبا سے ملے ہی نہیں تھے اس کو کیسے پتہ چلا کما قال المزی فی الاطراف کہ اطراف ایک کتاب ہے جس کے اندر ان موضوعات پر گفتگو اور بحث ہوتی ہے اس میں علامہ مزی نے یہ بات کہی ہے اچھا بیما یورف الارسال الخفی تو پھر ارسال خفی کا پتہ کیسے چلے گا یورف الارسال الخفی باحد الامور باحد امور ثلاثه ان تین امور میں سے کسی ایک امر کے ساتھ معلوم ہو جائے گا وہی ہے نص بعض الائمه على ان هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه او لم يسمع منه بالکل واضح طور پر کسی بات کا سرا حتن کہہ دینا انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹ الفاظ کہتے ہیں وہ چیز بالکل واضح ہو اس میں کوئی احتمال نہ ہو کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے تو جب بالکل واضح طور پر کہہ دیں کہ یہ ان حاضر راوی کہ یہ والا راوی جو ہے لم یلقا قمن حد عنہ ہو جس سے یہ حدیث بیان کر رہا ہے اسے تو ملا ہی نہیں ہے اور لم یسمع منہ ہو یا اس سے اس نے سماع نہیں کیا ہے مطلقاً بالکل بھی تو اگر آئمہ سے مراد بھی وہ جو اس حدیث کے اس میدان کے ماہر آئمہ ہیں وہ کہہ دیں یعنی اس فیلڈ کے جو پروفیشنلز ہیں وہ کہہ دیں کہ نہیں یہ بندہ تو ملا ہی نہیں ہوا اس سے نمبر دو اخبار عن نفسی ہی اس کا خود اپنے بارے میں بتا دینا کہ میں نے ملاقات نہیں کی لیکن میں نے ذکر کر دیا ان کا کیا بات کہ بیئن نو لم یلقا من حدث آنو کہ وہ نہیں مل پایا ہے اس سے جس سے وہ روایت بیان کر رہا ہے اور لم یسمع منہ شیئا یا اس نے براہ راست اس سے کچھ نہیں سنا ہوگا وہ خود بیان کر دے کہ روایت میں لے رہا ہوں لیکن میں نے نہیں سنی تھی کسی اور کی تھی وہ اس کے درمیان کا واسطہ میں نے حضرت کر دیا تیسری صورت مجی اور حدیثی من وجہ آخر فی زیادہ تو شخصی بین حاضر رابی و بین من روا عنہ کہ یہی حدیث کسی اور طریقے سے بھی آتی ہو وہ وہ طریقہ کہ زیادت شخص کہ جس کے اندر ایک شخص کا اضافہ ہو اس راوی اور اس مروی عنو کے درمیان جو جس سے روایت کر رہا ہے اور جو راوی ہے اس کے درمیان ایک آدمی اور بھی کسی اور سے جب حدیث آئے کسی اور صنعت کے ساتھ آئے تو اسی حدیث میں ایک اور راوی بیچ میں پایا جاتا ہو لیکن بحاد الامر سالس فی خلاف للعلماء اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے اس تیسرے صورت کے اندر لینه قد یکون من نوع المزید فی متصر الاسانید کہ بعض اوقات یہ والی صورت جو ہے وہ مزید فی متصل الاسانید کی قسموں میں آ جاتی ہے تو وہ اسانید جو کہ متصل ہیں اس مزید فی متصل اسانید کا ایسا باب ہوتا ہے جس میں ایک روایت پانچ راویوں سے آتی ہے پھر وہی روایت چھ راویوں سے آ جاتی ہے پھر وہی روایت سات راویوں سے آ جاتی ہے تو اس کے اندر ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس بات کا امکان تو ہے کہ انہوں نے براہ راست بھی سنی ہو اور انہوں نے کسی کے توسط سے بھی سنی ہو ایک ہی عزیز ہو اس میں راوی زیادہ بھی ہو تو اس لیے اس تیسری صورت کو اختلاف کے ساتھ بیان کیا کہ ضروری نہیں کہ اس کی تعریف کی پہچان یہی ہو کیونکہ یہ تو پھر اس اس کے اندر بھی آتی ہے مزید سی تصویر ہو ہوا ضعیف ایسی ضعیف ہوتی ہے لیکن منوع منقطع یہ تو منقطع کی انواع ہے کہ آگے رابی ہی منقطع ہو گیا ہمیں کیا پتا کہ اس نے کس سے لیے فعضا ظاہر انقطاع حکم ہو حکم المنقطع بس اگر تو اس کا انقطاع ظاہر ہو جائے تو پھر اس کا حکم منقطع کے حکم کی طرح کا ہوگا اگر پتہ چل جائے کہ انقطاع ہے اور درمیان کا رابی پتہ نہ چل رہا ہو کہ وہ کون ہے ایک تو ہے کہ ظاہر حدیث میں ہمیں پتہ نہیں چلا ایک یہ کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل راوی وہ تھا بیچ میں اور یہاں پر اس نے کسی بھی وجہ سے نے اس کو کر دیا پتہ تو چل گیا نا کہ بیچ میں راوی کون تھا کس سے چین تو مل گئی ہمیں لیکن اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو پھر یہ منقطع بن جائے گی اور اس منقطع کی وجہ سے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے حکم اچھا یہ تو ہو گیا اشر مصنفات کی کتاب سب لی لمظهر المراسي للخطيب البغدادي یہ ان کی کتاب ہے جس سے ارسال خطیب جو جو احادیث پائی جاتی ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں لملحقات الحديث المنقطع المعنعن والمؤنن حدیث منقطع کی منقطع کی منقطع ٹھیک ہے اس کے ملحقات کون کون سے ملحقات ہیں المعنعن والمؤنن تمہید لقد انتهت انواع المردود الستة التي سبب ردها سقط من الاسناد اچھا کہتے ہیں کہ اس مردود کی انواع تو ختم ہو گئیں وہ چھ اقسام مردود کہ اللہ کی سبب سبت من الاسناد جن کی رد کا سبب سبت من الاسناد تھا اسناد میں سے کسی چیز کا ثابت ہو جانا تھا وہ چھ قسمیں تو مکمل ہو گئیں وہ تھی نا سکوت ایک سکوت خفی تھا جس کے اندر مدلس اور ہم نے یہ پڑھ لیا مرسل خفی اور اس سے پہلے پھر وہ چھ تھے جس میں منقطع اور باقی چار تھے تو کل چھ قسمیں تو مکمل ہو گئیں مردود مردود کی کی وہ قسم جس کا تعلق سب تو میل اسناد سے ہے لیکن لما کان المعنعن والمؤنن مختلفا فیہما کہ جب معنعن اور مؤنن یہ وہ قسمیں ہیں کہ جس کے اندر اختلاف ہے علماء کا تو کیا حل ہما من نوع المنقطع ام المتصل کیا یہ منقطع کی اقسام کہلائیں گی یا متصل کی وہ احادیث جن کو منقطع معنن کہتے ہیں یا معنن کہتے ہیں کیا یہ احادیث منقطع ہیں یا متصل ہیں لذا رائد الحاق اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا خیال کیا کہ ان کو لاحق کر دوں انواع المردود مردود کی ان اقسام میں سے سبب سخت من الاسناد وہ مردود جو اسناد میں سقوط کی وجہ سے مردود ہوتی ہیں تو میں نے اس کے اندر ان کو لاحق کر دیا اچھا اب پہلے تعریف کرتے ہیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ ان کو ملحقات میں کیوں انہوں نے شامل کیا تعریف المعنعن لغة المعنعن اسم مفعول من عن عنا بمعنى قال عن عن کہ معنعن اسم مفعول کا سیغہ ہے عن عنا سے سحرجہ کے وزن پر عن عنا یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ عن قال عن فلان عن عن عن تو وہ اس عن عن کو انہوں نے عن عنا کر دیا تو یہ ایک آآ آآ عربی کے کہہ لیں سلینگ ورڈ میں سے کہہ لیں ہن ہن تو اصطلاح میں کہتے ہیں قول الراوی راوی کا کہنا فلان عن فلان فلان عن فلان اس کو اس, اس طرح کی نریشنز کو اس طرح کی سند کو عن عنا کہتے ہیں ایسی حدیث کو حدیث معن عن کہیں گے جس حدیث کے اندر راوی عن عن عن کر کے ایک سے دوسرے طرف چین چل رہی ہو مثال ما رواه ابن ماجه قال حدثنا حدثنا حدثنا عثمان بن بن بن بن هشام سفيان عن عن عن زيد عن, عن ابی عن حد قالت قال رسول الله الله الله صلى عليه وسلم ان وملائكته يصلون على ميامن الصفوف اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب پر رحمت بھیجتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اچھا جی حال ہوا من متقصری اور امل منقطع حدیث معنی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ متصل ہے یا منقطع ہے اچھا جب ہم منقطع کہتے ہیں نا تو ان چار قسموں میں سے جو ایک قسم منقطع کی ہے صرف اس پر اس کا اطلاق کیجیے گا منقطع سے مراد یعنی مطلق منقطع کٹی ہوئی انقطاع پھر آگے تفصیل بعد میں ہم جی آواز نہیں آ رہی باقیوں کو آ رہی ہے آواز اچھا تو آواز ٹھیک ہے تو آپ اپنی آواز دیکھ لیجیے چیک کر لیں میوٹ تو نہیں ہوگی دوسری کیا ہوگا جی چیک کر کے بتائیے اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں جب تک ان کو آواز آ جائے اچھا آ گئی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ متصل میں شامل کریں یا منقطع میں جب ہم نے منقطع کا لفظ بولا تو اس سے مراد مطلق منقطع ہے کہ بس اب سند یہاں ٹوٹ گئی ہے اب آگے وہ منقطع ہو کر پھر کس میں جائے گی وہ ہم وہ وہ کلاسفکیشن پھر ہم جا کر پیچھے جا کر وہ جو چار پانچ چھ قسمیں ہم نے پڑھی تھی اس میں سے دیکھیں گے کہ وہ کس میں جائے گی یہاں منقطع سے مراد جسٹ سمپل کے بھی حدیث متصل نہیں ہے اچھا جی اختلاف العلماء فیہ علی قولین علماء کا اس کے اندر اختلاف ہے اور وہ دو قول بنیاد بن رہے ہیں اس اختلاف کی دو قول ہیں قیلا ایک تو یہ ہے سفیرہ اچھا، کے ساتھ جب آتا ہے تو اکثر ضعیف قول ہوتا ہے وہ کہ انہو منقطع کہ حدیث معان عن منقطع ہے حتی یتبین اتصالہ یہاں تک کہ اس کا اتصال واضح ہو جائے کہ جب ہم نے کہا کہ عن فلا عن فلا عن فلا تو اگر تو کہیں اور سے کسی طرح سے پتا چل جائے کہ یہ واقعی اتصال ہے کیونکہ عن سے تو نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے خود جا کے سنی اور پھر آگے بیان کیا ہے یا کسی کی سنی ہوئی کو آگے بیان کر دیا چاہے وہ صحیح بھی ہو لیکن حاض القول غیر معتمد یہ قول غیر معتمد والقول الصحیح الذي عليه العمل جس کے پر عمل ہے وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول فقه اصول حدیث کے تمام جمهور اصحاب جو کہتے ہیں اصحاب سے مراد علماء انه متصل بشروط کچھ شروط ہیں شرائط پائی جائیں گی تو یہ متصل ہے اعلیٰ شرطین یہ تمام کے تمام دو شرطوں پر تو سب متفق ہیں منہا ان شروط میں سے دو پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ دو شرطیں تو سب کے نزدیک ہیں ہی ہیں وختلفو اور پھر یہ سب اختلاف کرتے ہیں مختلف ہیں فی اشتراطی آداب باقی جو ان دو کے علاوہ شرطیں ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے کہ یہ ہوں یا نہ ہوں دو پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ ہیں ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے یعنی دو اتفاقی شرطیں ہیں باقی اختلافی شرطیں ہیں ہم شرطان الزان اتفق وہ دو شرطیں جس پر اتفاق ہے اعلی انہ کہ یہ شرطیں لابد ہما اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے یہ دو تو پائی ہی جانی چاہیے مذہب مسلم الفاق بہما اور امام مسلم کا جو مذہب ہے وہ تو یہ ہے کہ اکتفا ہی صرف انہیں دو پر کر لو کافی ہے فہما وہ دو شرطیں یہ ہیں اللہ یقون المحان مدلسن یعنی وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ مدلس نہ ہو اگر مدلس نہیں ہے جان بوجھ کے وہ تدلیس نہیں کر رہا تو ایک یہ شرط ہونی چاہیے دوسری کہ ان کے آپس کی ملاقات کا امکان ہو بس امکان ہو یعنی امکان اسی وقت ہوگا نا زمانہ ایک ہوگا زمانہ ایک ہو قربت فاصلہ قریب قریب کا ہو کہ ہاں بھی مل سکتے تھے یا فاصلہ بھی پہلے زمانوں میں تو لوگ حدیث کے لینے کے لیے بڑی دور کا بھی کر لیا کرتے تھے بہر امکان لقاء اگر ہے تو بس یہ دوسری شرط کافی ہے عن لفا کہ اس معانعین کا آن آن کے ذریعے سے حدیث بیان کرنے والے کی ملاقات کا اس آدمی سے جس سے وہ آن کے ذریعے سے حدیث لے رہا ہے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ممکن ہو بس یہ دو شرطیں پائی گئیں کہ وہ خود مدلس اگر نہیں ہے اور امکان دفاع بھی ہے تو بس یہ دو شرطیں کا رکھتی ہیں یہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہونی چاہیے رام شروط اللہ کی اختلاف فی فی اشتراکی ہے زیادہ تر اعلی شرطین سابقین فہیہ تو زیادتی کرتے ہوئے ان سابقہ دو شرطوں پر وہ کون سی ہیں وہ دو شرطیں اس کے علاوہ کی اور شرطیں کون سی ہیں ثبوت اللقاء کہ امکان لقاء کے ساتھ ثبوت لقاء بھی ہو اور یہ امام بخاری کا قول ہے اور یہ ابن مدینی اور محققین ان کے نزدیک دیگر محققین تو اسی لیے امام بخاری بخاری شریف کو تھوڑا سا اور ایک ایج مل جاتا ہے پریفرنس مل جاتی ہے کہ اس کے اندر امکان لقا نہیں بلکہ ثبوت لقا ہونا ضروری ہے قول کہ صحبت بھی اچھی خاصی ہو کچھ نہ کچھ ہو اور یہ خبر مظفر کا قول ہے معرفت ہو بے روایت عن ہو کہ ان سے روایت معروف بھی ہو عن کے ذریعے سے دو جو دو آپس میں ملے ہیں یا جنہوں نے روایت لی ہے وہ معروف ہوں باقی لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ہاں بھائی انہوں نے ان سے حدیثیں سنی پڑھی ہوئی ہیں تو معرفت ہو بے روایت یان ہو اور یہ قول ابو عمر ادانی کا ہے اچھا تعریف المعننی لغتاً اسم مفعول من اننا بمعنی قال انہ انہ تو بعض حدیث آتی ہیں انا کے ذریعے سے سے قول قول قول فلان فلان فلان فلان فلان راوی راوی اصطلاح میں کہتے ہیں کا کہ حدثنا تو اس اس کے طریقے جو حدیث آئے گی اسے مؤنن کہتے ہیں حدیث مؤنن حکم قال احمد فجماعت احمد اور ان کی جماعتی کہتی ہے هو منقطع حتى يتبين اتصاله وہی بات ہے کہ منقطع ہیں یہاں تک کہ اس کا اتصال واضح ہو جائے اگر اتصال واضح ہو گیا تو ٹھیک ورنہ منقطع لیکن پھر وہی بات ہے کہ بحاظ القول غیر المعتمد وقول الجمہور کہ ان کا ان انا جو ہے وہ ان کی طرح کا ہی ہے وہ مطلق محمول عال ابتسالی وسیماعی بشروط المتقدم کہ اگر ان کے ذریعے سے روایت آئی ہے مطلق روایت آئی ہے تو وہ محمول ہوگی اتصال اور استماع پر مگر وہ جو دو متقدم شرطیں تھیں بیان کی گئی دو شرطیں ان کے ساتھ اور جن کے نزدیک زیادہ ہیں بخاری امام بخاری کے نزدیک وہ پھر ان کے ساتھ جو جو جس کے نزدیک جو شروع ہیں ہیں لیکن دو تو وہ یونیورسل شرائط ہیں وہ تو پایا جانا ضروری ہیں ہی ان کل کالمعنانی کہ معنن جو ہے وہ معنن کی طرح ہے فی الحکمی حکم کے اندر وبی شروطی اور ان شروط کے اندر نفسیہ المذکورہ فی نوع المعنن ان شروط مذکورہ کے ان شروط کے ساتھ جو کہ فی نفسی مذکور کی گئی تھی نوع معنن کے اندر اور وہ دو کون سی تھیں کہ لقاء امکان ہو امکان ہو اور مدلس نہ ہو یہ دو تو پائی جانی ضروری تھی اور باقی جن کے نزدیک جو جو پائی جانی تھی ان کے نزدیک پھر وہ متصل کہلائے گی اور باقی اور اگر نہیں پائی جائیں گی تو ان کے نزدیک منقطع کہلائے گی ٹھیک ہے آج اتنا ہی پڑھتے اور اس کے بعد پھر المقصد المردود بھی سر پھر بھی انشاءاللہ پھر شروع کریں گے آگے